سیدنا رفع بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیف الصلاح کو فرمایا تھا جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو وضو کر اور وضو اچھا کر پھر قبلہ رخ ہو جا پھر اللہ اکبر کہہ حدیث نمبر چودہ سو چھپن مسند احمد